عبداللہ بن شداد کہتے ہیں جب سیدنا ابو خرارہ رضی اللہ عنہ نے مروان کو یہ حدیث بیان کی کہ جس چیز کو آگ پر پکایا جائے اس کو کھانے سے وضو کرو مروان نے یہ سن کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا میرے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے کا گوشت نوچا اور نماز کی طرف چلے گئے اور پانی کو چھوا تک نہیں حدیث نمبر آٹھ سو چھبیس مسند احمد